welcome to visual programming last lecture میں ہم نے زیمل اور پروسیجرل کوڈ جو سی شاپ میں لکھا تھا اسے ویژول اسٹوڈیو کے ایک پروجیکٹ میں انٹیگریٹ کر کے چلایا ہم نے دیکھا ایکس کالن کلاس سے دو پارشل کلاسز بنا کے کس طریقے سے ہم آدھا کام ڈیکلیریٹو اور آدھا کام سی شاپ میں کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کچھ W P F Windows Presentation Foundation اس کے کچھ فنڈامنٹل آئیڈیاز ڈسکس کیے اس کی بہت ڈیپ حیرارکی ہے ہم نے ڈسکس کیا بہت ساری کلاسز ہیں لیکن کچھ فنڈامنٹل کلاسز ہیں ہم نے اس کی ٹویلو فنڈامنٹل کلاسز ڈسکس کی جس سے ہمیں کسی بھی کلاس کو اگر ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے اس کی ڈیپ حیرارکی میں اگر ہم اس کا کلوزسٹ پیرنٹ ڈھونڈ لیں گے ان 12 میں سے تو ہمیں اس کلاس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل جائے گا اس کے بعد ہم نے ان ٹویلو کچھ سپریٹلی ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے لاجیکل اور ویژول ٹریز کی ڈسکشن کی لاجیکل اور ویژول ٹریز کیا تھے آپ کے پاس زیمل میں فائل میں جو نوٹس بنتے ہیں اس کے کورسپونڈنگ آپ کے پاس جو ٹری بنتا ہے یعنی ہر زیمل نوٹ کے کورسپونڈنگ اگر ٹری میں ایک نوٹ بنا دیں تو اس ٹری کو لاجیکل ٹری کہتے ہیں اور اگر جو اس لاجیکل ٹری کی اسکرین پہ رینڈرنگ ہوتی ہے اس وقت اس رینڈرنگ میں مزید ڈیٹیل ایڈ ہوتی ہے امپلیمنٹیشن ڈیٹیل اسٹائلنگ تھیمس اس سب کو ملا کے جو ٹری بنتا ہے وہ ویژول ٹری ہے اور یہ لاجیکل ٹری کی ایکسٹینشن بھی ہے لیکن لاجیکل ٹری میں سے کچھ چیزیں نکل بھی سکتی ہیں جو ویژول سے ڈیرائیو نہ ہوں تھوڑا سا ریوائز کرنے کے لیے ان ٹویلو کلاسز کو دوبارہ دیکھتے ہیں یہ ہم ٹویلو کلاسز دیکھ رہے ہیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھی تھیں اور ان کو ہم دوبارہ گو تھرو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اگلی ساری ڈسکشن ان کلاسز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے ڈسپیچر آبجیکٹ ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو ایزیوم کرتا ہے اس نے ایک ہی تھریڈ پہ چلنا ہے اور اس کے اندر ایک میسج لوپ ہے اور میسج لوپ یا ایونٹ لوپ کی ہم نے بات کی تھی ہم اس کی ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے dependency object dependency properties support کرتا ہے اور ڈیپینڈنسی پراپرٹیز کی ڈسکشن ہم آج کرنے لگے ہیں فریزیبل ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو جس کی اسٹیٹ میں کو فریز کر سکتے ہیں اس میں ایک فریز کا فنکشن ہے جس کے بعد وہ تھریڈ سیف ہو جاتا ہے اسے ڈفرینٹ تھریڈس میں شیئر کر سکتے ہیں پھر ویژول کی جو پوری حیرارکی ہے وہ ٹو ڈی ریپرزنٹیشن اور ویژول تھری ڈی کی تھری ڈی کلاسز ہیں یہ ایکچوئل کلاسز ہیں جو اسکرین پہ رینڈر ہوتی ہیں اور کنٹینٹ کی حیرارکی ہماری نان ویژول ایلیمنٹس کی حیرارکی ہے جو اسکرین پہ ڈسپلے نہیں ہوتے بٹ ان میں ڈیٹا بائنڈنگ اور ڈبلیو پی ایف کے ادر فیچرس پورٹیڈ ہیں اب ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ڈیپینڈنسی پراپرٹیز ڈیپینڈنسی پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں ابھی تک ہم نے ڈاٹ نیٹ پراپرٹیز ڈسکس کی ہیں ڈپینڈنسی پراپرٹیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں ڈاٹ نیٹ پراپرٹیز سے کے اوپر کچھ ایڈ آن بھی کرتی ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس سے سلائٹلی ڈفرینٹ بھی ہیں لیکن یہ کوئی لینگویج فیچر نہیں ہے یہ سی شارپ کا فیچر نہیں ہے لینگویج کے اندر ڈپینڈنسی پراپرٹیز ایک سمپل کوڈ میں امپلیمنٹڈ ایک فیچر ہے یہ ڈبلو پی ایف نے امپلیمنٹ کیا ہے اور ایٹ فرسٹ یہ لگتا ہے یہ چیزوں کو تھوڑا کمپلیکیٹ کرتا ہے بٹ جیسے جیسے ہم اسے انڈرسٹینڈ کریں گے ہمیں یہ کلیئر ہوگا یہ ہماری بہت ساری پرابلم سالو کرتا ہے تو ہماری فرسٹ پرابلم ہے کیا ہماری فرسٹ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کو سیپریٹ کرنا ہے اور ڈیزائن میں ہم صرف آبجیکٹس کریٹ کر سکتے ہیں اور پراپرٹیز سیٹ کر سکتے ہیں جو زیمل ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہے اس کے علاوہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہمیں امپلیمنٹیشن میں کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسٹینسو یوز آف ڈیزائن کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے ایلیمنٹس بہت ساری پراپرٹیز ایکسپوز کرتے ہوں اور ان پراپرٹیز کو سیٹ کرنے کا ایک رچ میکینزم ہو میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ہم ایچ ٹی ایم ایل میں ایک ویب پیج بناتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ویب پیج کا فونٹ چینج ہو جائے تو ہم اس ویب پیج کے جو اسٹارٹنگ ایلیمنٹ ہے اگر آپ کو ایل نہیں بھی آتی تو بھی آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اس کے اسٹارٹنگ ایلیمنٹ وہ بھی ایکس ایم ایل ای کی طرح ہوتا ہے اس کے روٹ ایلیمنٹ پہ اگر ہم اسپیسیفائی کر دیں کہ اس کا فونٹ یہ ہے دیٹ سے ہم اسے ٹائمس نیو رومن یا کوئی فونٹ چینج کرنا چاہتے ہیں تو پورے ویب پیج میں ہر چیز کا فونٹ چینج ہو جائے گا اب اس کو ذرا میپ کریں کہ اگر اسی طرح سے آپ کے پاس ایک یوزر انٹرفیس ہے اور یوزر انٹرفیس میں آپ چاہتے ہیں آپ کی ساری چیزوں کا فون چینج ہو جائے لیکن آپ کا ہر ایلیمنٹ کے کورسپونڈنگ ایک ڈبلو پی ایف کی کلاس ہے آپ نے ایک بٹن کے کورسپونڈنگ ایک ڈبلو پی ایف کی کلاس ہے آپ نے ایک لسٹ باکس بنایا اس کے کورسپونڈنگ ایک کلاس ہے ان سب کے اندر اگر ہم رچ ڈیزائن کے لیے پراپرٹیز ایکسپوز کر دیں فونٹ کی تو فونٹ کی اگر آپ ڈاٹ نیٹ پراپرٹی کے بارے میں سوچیں تو آپ کو ہر ایلیمنٹ کی فونٹ پراپرٹی سیٹ کرنی پڑے گی ڈاٹ نیٹ میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایلیمنٹ کی پراپرٹی سیٹ کریں اور اس اس کے کے اندر اندر کسی لسٹ لسٹ ایک آف ایلیمنٹس اور ان سب کی پراپرٹیز بھی سیٹ ہو جائیں ایسے تو نہیں ہوتا لیکن ایسے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ تھیوریٹیکلی سوچیں کہ آپ گیٹرز اور سیٹرز اگر خود امپلیمنٹ کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے سارے چائلڈ ایلیمنٹس کو ٹریورس کریں اور ان سارے چائلڈ ایلیمنٹس کی وہی پراپرٹی بھی سیٹ کر دیں پھر اگر آپ بہت زیادہ پراپرٹیز ایکسپوز کرنا چاہیں جو کہ بہت گڈ ہے ڈکلیریٹو پروگرامنگ کے لیے تاکہ آپ وہاں پہ فونٹ کی ڈفرینٹ چیزیں اس کے اندر کانٹینٹ کیا آنا ہے جو بھی پاسبل کسٹمائزیشن آپ سوچ سکتے ہیں اگر بٹن کا کنٹرول وہ سب کچھ ایکسپوز کر دے تو آپ کے آبجیکٹ کا سائز بھی بہت بڑا ہو جائے گا اسے آپ ایسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے ایک ویب پیج بنانا ہے اور آپ اسی طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں فونٹ چینج کرنے لگے اور فونٹ آپ روٹ ایلیمنٹ پہ چینج کریں بٹ باقی ہر ایلیمنٹ کے ساتھ فونٹ از اکول ٹو اور بلینک کچھ نہ کچھ لکھا ہو یہ ایسے ہی ہے کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے یوزر انٹرفیس پہ جو بھی چیز آ رہی ہے جو بھی ایلیمنٹ آ رہا ہے اس کے کورسپونڈنگ فونٹ نے میموری میں کچھ جگہ لینی ہے جتنا بھی فونٹ کا آبجیکٹ لیتا ہے ٹین بائٹس ٹوینٹی بائٹس تو آپ کے یوزر انٹرفیس میموری ہیوی ہو جائے گا لوڈ ہونے میں ٹائم لے گا رسپانسونیس کم ہو جائے گی تو یہ ڈیزائرڈ نہیں ہے تو آپ کے پاس دو کنفلکٹنگ گولس آ گئے آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس زیادہ پراپرٹیز ہوں تاکہ آپ ڈیکلیریٹو مارک اپ میں بہتر طریقے سے کسٹمائز کر سکیں آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس کم پراپرٹیز ہوں تاکہ آپ کے آبجیکٹس ہیوی نہ ہوں اور موسٹ آف دا ٹائم آپ کسی پرٹیکولر آبجیکٹ کی کچھ پراپرٹیز یوز کر رہے ہوں گے لیکن پوٹینشیل لسٹ آف پراپرٹیز بہت زیادہ ہے پھر اس میں ایک اور کمپلیکیشن ہے ایک اور کمپلیکیشن یہ ہے یا یوں کہہ لیں کہ ایک فیچر جو ہم چاہتے ہیں یوزر انٹرفیسز سے ہم نے اسٹائلس اور تھیمس کی بات کی تھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ڈبلو پی ایف یہ چاہتا ہے کہ ایک ڈیزائنر ایک نئی تھیم بنائے اور اس کو اس یوزر انٹرفیس پہ اپلائی کرنا بہت ایزی ہو مے بی ہم یوزر کو الاؤ کر دیں کہ وہ ڈفرینٹ تھیمس چوز کر سکے جیسے بعض اپلیکیشنز الاؤ کرتی ہیں کہ ہم اس کی تھیم چینج کر سکیں یا ایون آپریٹنگ سسٹم کی تھیم چینج ہو تو ہماری اپلیکیشن ساتھ ہی ریسٹائل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہم ایٹ لیسٹ دو ڈفرینٹ سورسز کی بات کر رہے ہیں کہ ادھر تھیم کچھ پراپرٹیز سیٹ کرے یا ہم لوکلی اگر چاہتے ہیں کوئی چیز ریڈ ہو یا کسی چیز کا فونٹ ڈفرینٹ ہو تو ہم اس کی پراپرٹی سیٹ کریں تو ہمیں دو تین ابھی تک ریزنس دیکھ چکے ہیں جس وجہ سے ہماری ڈاٹ نیٹ کی پراپرٹیز جس طرح سے نارملی امپلیمنٹ ہوتی ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ایک اسپیس کنزمپشن دوسرے جسے میں کہہ سکتا ہوں پراپرٹی ویلیو انہیریٹینس کے آپ کی پراپرٹی ویلیو چلڈرن کے پاس چلی جائے جو کہ ہم نے بات کی گیٹر سیٹرس میں امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں تبھی تو ڈبلیو پی ایف کی ایک لائبریری ہے اسے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور تیسری چیز سپورٹ فار ملٹیپل پرووائڈرس ہے یعنی ابھی جیسے ہم نے بات کی دو پرووائڈرس کی کہ ایک تھیم ہو اور ایک ہم لوکلی کسی ویلیو کو اوور کرنا چاہیں اگین یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہم چاہیں تو کلاسز میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بائی ڈیفالٹ ڈاٹ نیٹ کی پراپرٹیز میں اگر ہم کوئی ویلیو سیٹ کریں تو وہ کسی ایک ہی جگہ سے سیٹ کر رہے ہوں گے یا ساری ویلیوز ایک ہی جگہ سے آ رہی ہوں گی یہ نہیں ہوتا کہ ہم کچھ ویلیوز پہلے سیٹ کر دیں اور کوئی اور پرووائڈر کچھ ویلیوز سیٹ کر دے کوئی تھرڈ پرووائڈر کوئی اور ویلیوز سیٹ کر دے تو یہ سارے فیچرس ڈپینڈنسی پراپرٹیز میں ایگزٹ کرتے ہیں وہ اسپیس نہیں کنزیوم کرتی ان کو ڈفرینٹ پرووائڈر سیٹ کر سکتے ہیں اور وہ فردر ہمیں چینج نوٹیفیکیشنس دیتی ہیں یعنی ہم کسی پراپرٹی کے ساتھ رجسٹر کر سکتے ہیں کہ کب وہ چینج ہوئی ہے اب آپ اسے میپ کریں گے کہ ڈاٹ نیٹ پراپرٹی میں بھی آپ گیٹرس اور سیٹرس یوز کر سکتے ہیں لیکن ڈاٹ نیٹ پراپرٹی کے گیٹرز اور سیٹرس اب ہم یوز کرنے کے بجائے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ڈپینڈنسی پراپرٹیز میں بھی جب کوئی ویلیو چینج ہو بیسیکلی اس کا سیٹر انووک ہو اور ویلیو چینج ہو رہی ہو تو ہمیں ایک چینج نوٹیفیکیشن آ جائے اور وہ چینج نوٹیفیکیشن پہ ہم ریئیکٹ کر سکتے ہیں ان کی جو بہت ڈیپ ڈیپ ڈاؤن ڈیٹیلس ہیں وہ صرف امپورٹنٹ ہوتی ہیں جب آپ کوئی کسٹم کنٹرول دیکھ رہے ہیں لیکن یہ پتا ہونا کہ یہ کیا ہیں اور یوز کیسے کرنی ہے یہ ایک ڈبلیو پی ایف میں بہت امپورٹنٹ فیچر ہے یعنی ڈبلیو پی ایف کے ایک لرننگ بلاکس میں سے جس طرح لاجیکل اور ویژل ٹریز اور وہ کچھ بیسک کلاسز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ دو بلڈنگ بلاکس ہیں اسی طرح سے تیسرا بلڈنگ بلاک ڈیپینڈنسی پراپرٹیز ہیں تو ہم ایک ڈیپینڈنسی پراپرٹی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے امپلیمنٹ ہوئی ہے اور اس سے سمجھیں گے کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوتی ہیں لیکن ہمارا پرپز انہیں امپلیمنٹ کرنا نہیں یہ دیکھنا ہے کہ انہیں یوز کیسے کرتے ہیں اور یہ ہیں کیا تو یہ دیکھتے ہیں ہم ایک پراپرٹی بٹن کی اس پراپرٹی میں آپ دیکھیں کہ ہم نے بٹن کے کنسٹرکٹر میں یہ پراپرٹی رجسٹر کی ہے ڈپینڈنسی پراپرٹی ڈاٹ رجسٹر سے یہ ڈپینڈنسی پراپرٹی کا اسٹیٹک فنکشن ہے اور اس کے تھرو ہم نئی ڈیپینڈنسی پراپرٹیز رجسٹر کر سکتے ہیں ہم نے اس پراپرٹی کا نام دیا اس ڈیفالٹ ٹائپ آف بول یعنی یہ آپ کو یاد ہوگا ٹائپ آف آپریٹر ہم نے ریفلیکشن میں ڈسکس کیا تھا کسی بھی ٹائپ کے یعنی ہمیں ایک ٹائپ کلاس دے دے گا جو بول کو ریپرزینٹ کرتی ہے وہ ہم پاس کر دیں گے ٹائپ آف بٹن بٹن کی ٹائپ یہ آرگومنٹ کیا بتا رہا ہے یہ پراپرٹی کس کلاس کے لیے انٹینڈیڈ ہے تو یہ اس ڈیفالٹ کی جو ہم پراپرٹی سوچ رہے ہیں یہ ہم بٹن کلاس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں کچھ new framework property metadata بھی دیا ہے میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے یہ کسی پراپرٹی کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن ہے اور ہم دیکھیں گے ہم ڈفرینٹ طرح کا میٹا ڈیٹا یوز کریں گے ایک پراپرٹی کے ساتھ تو یہاں پہ ہم اسے ایک ڈیفالٹ ویلیو دے رہے ہیں فالس کی کہ یہ پراپرٹی کو اگر کوئی اور پرووائڈر سیٹ نہ کرے ابھی ہم نے پرووائڈرس کی بات کرنی ہے بٹ ہم اتنی بات کر چکے ہیں کہ dependency properties multiple provider support کرتی ہیں تو اگر کوئی پرووائڈر بھی ویلیو نہ دے رہا ہو تو ہم نے کیا ویلیو دینی ہے فالس پھر ہم نے new property changed callback ایک دیا ہے آن اس ڈیفالٹ چینج کا یعنی ہم نے ایک ڈیلیگیٹ پاس کیا ہے اور یہ کیا کرے گا یہ ایک چینج نوٹیفیکیشن رجسٹر کر رہا ہے کہ جب یہ پراپرٹی چینج ہو تو ہمارا یہ میتھڈ کال ہو جائے اس کے بعد ہم نے ایک پراپرٹی ریپر لکھا ہے پراپرٹی ریپر ایک ٹوٹلی آپشنل چیز ہے لیکن پراپرٹی ریپر کے ملٹیپل فائدے ہیں جس کی ابھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں امپلیمنٹیشن میں ہم نے سیٹر میں ایک سیٹ ویلیو فنکشن کال کیا ہے سیٹ ویلیو کا فنکشن ڈیپینڈنسی آبجیکٹ سے آتا ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا جو بھی آبجیکٹ ڈپینڈنسی پراپرٹی سپورٹ کرنا چاہتا ہے وہ ڈپینڈنسی آبجیکٹ سے ڈیرائیوڈ ہونا چاہیے ڈیپینڈنسی آبجیکٹ کہاں دیکھا تھا ہم نے ان ٹویلو کلاسز میں دیکھا تھا جو ہم لاسٹ لیکچر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اور اس لیکچر کے سٹارٹ میں ہم نے انہیں اسکم کیا ہے اور بٹن چونکہ کنٹرول ہے یہ انڈائریکٹلی ڈیپینڈنسی آبجیکٹ سے ڈیرائیوڈ ہے تو یہ ڈیپینڈنسی پراپرٹی سپورٹ کرتا ہے اور کیسے سپورٹ کرتا ہے یوزنگ یہ سیٹ ویلیو اور گیٹ ویلیو فنکشنس تو سیٹ ویلیو کے تھرو ہم نے بٹن ڈاٹ اس ڈیفالٹ پراپرٹی کی ویلیو سیٹ کر دی یہ جو ویلیو سیٹ ہوئی یہ button dot is default property ہم نے اوپر بتایا تھا بٹن کی ہم اس ڈیفالٹ پراپرٹی رجسٹر کر رہے ہیں اس پوائنٹ پہ ہم نے اسے سیٹ کیا اس کے بعد ہم نے گیٹ میں ریٹرن کیا گیٹ ویلو یہ اگین سیٹ ویلو کا کاؤنٹر پارٹ ہے گیٹ ویلو اور گیٹ ویلو کیا کرنا ہے button dot is default property اور یہ ہمیں پتہ ہے بول ہے تو ہم اسے کاسٹ کر کے ریٹرن کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہ چینج نوٹیفیکیشن والا فنکشن لکھا ہے آن از ڈیفالٹ چینجڈ اور اس میں ہم نے اس کے arguments property change event arguments ہیں اور وہ ڈپینڈنسی آبجیکٹ ہے جس پہ پراپرٹی چینج ہوئی ہے تو یہ ہوا کیا ہے اس سارے میں ہم نے ڈاٹ نیٹ اگر آپ دیکھیں جو کلاس ہے اس کے اندر کوئی ممبر ایگزٹ نہیں کرتا جو اس اس ڈیفالٹ کو اسٹور کرے یعنی ہم نے رجسٹر کال بیک ایک اسٹیٹک فنکشن کال کیا ہے ہم نے ڈاٹ نیٹ پراپرٹی ریپر بھی لکھا ہے جس میں get value set value call کیے ہیں لیکن چونکہ یہ ریپر میں ہم نے گیٹ اور سیٹ کو امپلیمنٹ کیا ہے یہ کوئی آٹو امپلیمنٹڈ پراپرٹی نہیں ہے اس کا بیکنگ اسٹور ایگزٹ ہی نہیں کرتا تو یہ پراپرٹی اسٹور کہاں ہو رہی ہے یہ اس طرح سے اسٹور ہو رہی ہے کہ جب آپ رجسٹر کرتے ہیں تو ڈپینڈنسی پراپرٹی کے آبجیکٹ نے ایک سینٹرل ٹیبل بنایا ہوا ہے اس ٹیبل میں اس نے ایڈ کر لیا کہ بٹن کے اندر اس ڈیفالٹ نام کی پراپرٹی ایگزٹ کرتی ہے اور اس کی ڈیفالٹ ویلو فالس ہے اب اگر آپ کسی بھی وقت کسی بٹن کے کسی کنکریٹ انسٹانس کی اس ڈیفالٹ پراپرٹی گیٹ کریں گے تو وہ اپنے پاس لسٹ میں آ کے دیکھے گا کہ کیا اس آبجیکٹ کے اگینسٹ کوئی اس ڈیفالٹ پراپرٹی ہے جس کی کوئی ویلیو اسائنڈ ہے اگر کوئی ویلیو نہیں اسائنڈ تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو بٹن کے ساتھ اس ڈیفالٹ رجسٹر ہوئی تھی اس کی ڈیفالٹ ویلیو فالس ہے اور اس نے فالس ریٹرن کر دینا ہے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر میں کوئی ڈیپینڈنسی پراپرٹی سیٹ ویلیو سے سیٹ نہیں کرتا صرف اس کی ڈیفالٹ ویلیو یوز کرتا ہوں تو میمری میں کوئی جگہ ویسٹ نہیں ہو رہی سوائے اس ایک بار جو اس کی ڈیفالٹ ویلیو پڑی ہے جو پر کلاس یا پر ڈپینڈنسی پراپرٹی ایک بار پڑی ہے یعنی بٹن کی اس ڈیفالٹ پراپرٹی کی ڈیفالٹ ویلیو ایک بار پڑی ہے اس کے بعد میں چاہے ہنڈریڈ بٹنس بنا لوں لیکن اگر میں کسی بھی بٹن کی ویلیو سیٹ کر دوں گا صرف اس پوائنٹ پہ اس کی یہ ویلیو اسٹور ہوگی اس کا ہمیں بہت زیادہ بینیفٹ ہوا کہ اب ہم بہت زیادہ پراپرٹیز ایکسپوز کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ان پراپرٹیز کا بیکنگ اسٹور نہیں بنانا وہ پراپرٹیز پر انسٹنس میموری نہیں لے رہی جو ہمارا یہ گیٹ ویلو سیٹ ویلو ہے ان میں ایک لمیٹیشن ہے کہ یہ جینرکس نہیں سپورٹ کرتے جو کہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہم چونکہ خود امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہم صرف ڈبلیو پی ایف کی ڈپینڈنسی پراپرٹیز یوز کر رہے ہیں تو یہ ہمیں اتنی لمیٹیشن فیل نہیں ہوگی but basically W P F میں یہ فیچر پہلے آیا تھا اور سی شاپ میں جینرکس کی سپورٹ بعد میں آئی تھی اس وجہ سے ڈپینڈنسی پراپرٹیز اسے سپورٹ نہیں کرتی تو ڈپینڈنسی پراپرٹیز کیا ہیں بیسیکلی صرف ایک لسٹ ایک ٹیبل آف ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے جس میں ہم ویلیوز رجسٹر کر دیتے ہیں کہ اور اس میں کس طرح سے رجسٹر ہوتی ہیں اس میں ایک ٹائپ بتاتے ہیں ویلیو کی ٹائپ کیا ہو ایک کلاس بتاتے ہیں کہ کس کلاس کے ساتھ ہم رجسٹر کر رہے ہیں اور اس کا ایک نام دیتے ہیں اور پاسبلی اس کا میٹا ڈیٹا دیتے ہیں اور میٹا ڈیٹا میں اس کی ڈیفالٹ ویلیو ہو سکتی ہے اس کی چینج نوٹیفیکیشن ہو سکتی ہے اور جس ٹائم پہ ہم اس ویلیو کو گیٹ کرتے ہیں تو یہ ٹیبل میں لک اپ ہوتی ہے look up for the particular instance جس کی ہم گیٹ ویلیو کر رہے ہیں انسٹنس نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے وہ ابھی ہم آہستہ آہستہ ڈسکس کریں گے بٹ ایک فال بیک ہمیں پتہ ہے کہ اگر اسے کہیں سے ویلیو نہ ملے تو اس نے یہ جو میٹا ڈیٹا میں رجسٹر ڈیفالٹ ویلیو ہے یہ ہمیں دے دینی ہے تو یہ جو ڈاٹ نیٹ کا ہم نے پراپرٹی ریپر لکھا تھا جس میں ہم نے اسٹینڈرڈ ڈاٹ نیٹ کی پراپرٹی میں سے get value set value call کیا اس کی وجہ سے ہم ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی کو ایک نارمل پراپرٹی کی طرح ایکسیس کر سکتے ہیں یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے ہم ریپر نہ لکھیں اور سیدھا get value set value call کریں آفٹر آل وہ پراپرٹی اس کلاس کے اندر تو ان ریئلٹی ہے ہی نہیں وہ تو ڈیپینڈنسی آبجیکٹ کے اندر جو ڈیپینڈنسی جہاں پہ ہم نے رجسٹر کی ہے وہاں پہ وہ سینٹرل ٹیبل میں پڑی ہے لیکن اس سے ہمارا کوڈ نیٹ ہو جاتا ہے اور اس سے ہم اس پراپرٹی کو زیمل کے اندر سے ایکسیس کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا زیمل کے اندر سے ایٹریبیوٹس یا پراپرٹی ایلیمنٹس کیا کرتے تھے پراپرٹی سیٹ کرتے تھے اور پراپرٹیز ہم نے ڈاٹ نیٹ کی صرف سیٹ کر سکتے ہیں تو ڈپینڈنسی پراپرٹی اگر ہم نے بنائی ہے اس کا پراپرٹی ریپر امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے تھرو زیمل نے اور آپ کے پروسیجر کوڈ نے دونوں نے اسے نارمل پراپرٹی کی طرح ایکسیس کرنا ہے اور یہاں پہ یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے جو گیٹ ویلیو سیٹ ویلیو آپ نے کال کیا ہے پراپرٹی ریپر میں سے اس کے علاوہ آپ پراپرٹی ریپر میں کچھ اور نہ کریں کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ کمپائل ٹائم پہ تو کمپائلر زیمل کا جس وقت پارس کرتا ہے اس ٹائم پہ وہ چیک کرے گا کہ یہ پراپرٹی ریپر کو لیکن رن ٹائم پہ وہ directly get value set value call کر سکتا ہے یا کال کرتا ہے جبکہ اگر آپ پروسیجر کوڈ سے پراپرٹی یوز کریں گے تو وہ رن ٹائم پہ بھی پراپرٹی انوک ہو رہی ہوگی تو اگر آپ کوئی کام پراپرٹی ریپر میں کر دیں گے تو وہ صرف پروسیجر کوڈ سے انوک ہونے پہ ہوگا اور زیمل سے انوک ہونے پہ نہیں ہوگا جس سے ڈسپیرٹی آ جائے گی اور یہ ڈیزائرڈ نہیں ہے تو اس لیے پراپرٹی ریپر کا یہ فکس کیلیٹن ہوگا کہ ہم اس میں سے get value set value call کریں لیکن اگین ہم پراپرٹی ڈپینڈنسی پراپرٹی لکھنے نہیں جا رہے ہم اسے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایکچولی امپلیمنٹڈ کیسے ہیں انٹرنلی اسٹورڈ کیسے ہیں تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ انٹرنلی سینٹرل ٹیبل میں اسٹورڈ ہیں اگر ہم کسی انسٹنس کو سیٹ ویلیو سے ویلیو دے دیں تو اس کے پاس ایک ویلیو آ جاتی ہے اگر وہاں پہ ویلیو سے نہیں ملتی تو وہ کچھ اور پرووائڈرس ٹرائی کرتا ہے جن کی ابھی ہم بات کریں گے اور اگر اسے کہیں سے بھی نہیں ملتی تو وہ جہاں پہ یہ پراپرٹی رجسٹر ہوئی ہے اس کے میٹر ڈیٹا سے ڈیفالٹ ویلیو دے دے گا اگر وہاں پہ ڈیفالٹ ویلیو ایگزٹ کرتی ہے میٹر ڈیٹا کیا ہے میٹر ڈیٹا رجسٹریشن کے ساتھ ایڈیشنل انفارمیشن ہے جس میں ڈیفالٹ ویلیو ہو سکتی ہے جس میں اس کی چینج نوٹیفیکیشن ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم نے لاسٹ ایگزامپل میں رجسٹر کی تھی اور ہم یہ چینج نوٹیفیکیشن کی اب ایک اور ایگزامپل دیکھنے جا رہے ہیں چینج نوٹیفیکیشن ڈیپینڈنسی پراپرٹی کا ایک بہت مین فیچر ہے کہ کوئی پراپرٹی چینج ہو تو ہم نے کیسے ایکٹ کرنا ہے اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے دو بٹن کے ٹیکس بنائے یعنی ہم نے دو بٹن کے آبجیکٹس بنائے ہیں اس کے ماؤس انٹر اور ماؤس لیو دونوں ایونٹس کو ہم نے ایونٹ ہینڈلرس کے آگے نام دیے ہیں جن کو ہم کوڈ بہائنڈ فائل جو ہماری سی شاپ میں پارشل کلاس فائل ہے اس کے اندر امپلیمنٹ کریں گے اس کے بعد من ویٹس اور مارجن ہم نے دیا ہے جو ہم لیٹر ڈسکس کریں گے اور اس کے اندر جو کانٹینٹ میں ہیلپ دیا ہے یا اوکے okay دیا ہے یا آپ کو اب تک پتا ہوگا کہ اس کی ڈیفالٹ کنٹینٹ پراپرٹی جو کہ اس کا بٹن کا لیبل ہے اس پہ سیٹ ہو جائے گا اب ان کلاسز میں ہم کوڈ کیا لکھیں گے ہم اس کلاس میں کوڈ لکھ رہے ہیں ہم ماؤس انٹر کے اندر button b is equal to sender as button یہ ایز آپ کو پتا ہے کاسٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اگر یہ نان نل ہے یہ اس لیے نان نل ہو سکتا ہے کہ اگر ہم یہی button underscore mouse centre کسی نان بٹن پہ ہک کر دیں جو کہ اس ایگزامپل میں ہم نہیں کر رہے لیکن یہ ایک سینیٹی چیک ہے جو یہ جب بھی ہم ایز بٹن کر کے کاسٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو وہ فورسڈ کاسٹ نہیں ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ان ریئلٹی بٹن یا بٹن سے ڈیرائیوڈ آبجیکٹ ہے تو کاسٹ ہو ادروائز وہ نل ہو جائے تو یہ نل چیک یہ چیک کر رہا ہے کیا وہ ریئلی ایک بٹن تھا اس کے بعد ہم نے b dot foreground dot blue پہ سیٹ کر دیا تو اب ہوگا کیا کہ اگر ماؤس ہمارا ہوور ہوتے ہوئے اس بٹن کے اوپر آئے گا کلک نہیں ہوور ہوتے ہوئے انٹر کرے گا اس کے ایریا میں تو ساتھ ہی اس کا فور گراؤنڈ کلر چینج ہو جائے گا اور اب یہ اس سے ماؤس لیو کرے گا تو یہ بلو کا بلو ہی رہے گا تو اس لیے ہمیں اس کو لیو کرنے پہ ریسیٹ کرنا ہے وہ کیسے کریں گے وہ لیو کے اندر ہم اسی طرح بی کو کاسٹ کیا اور b dot foreground is equal to brushes dot black set کر دیا یہاں پہ یہ کوشچن ذہن میں آتا ہے کہ اگر وہ ہم برش اس پوائنٹ پہ ماؤس اس بٹن سے نکلتا ہے اور اس ٹائم پہ وہ بلیک نہیں ہونا یعنی لیٹ سے کسی تھیم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ نان بلیک کلر پہ سیٹ تھا تو ہمیں یہاں پہ کسی طرح سے انفارمیشن چاہیے کہ اس کا کلر کیا ہونا چاہیے لیٹ سے ہم یہاں پہ وہ انفارمیشن گیٹ بھی کر لیتے ہیں لیٹ سے تھیم میں وہ کلر ریڈ ہے تو ہم لیو کرتے ہوئے ریڈ سیٹ کر دیتے ہیں لیکن اب ایک اور مسئلہ ہے اب اگر اس پوائنٹ پہ سسٹم کی تھیم چینج ہو جائے اور اب ریڈ کے بجائے گرین ہو جائے تو یہاں پہ ایشو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ایشو یہ ہو رہا ہے کہ ڈپینڈنسی پراپرٹیز میں پر انسٹنس ویلیوز تھیں اور اس کے بعد فال بیک میکینزمس تھے یعنی ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ ایک ڈیپینڈنسی پراپرٹی کی یا تو ایزائنٹ ویلیو ہو سکتی ہے اور اگر اس انسٹنس کی ایزائنٹ ویلیو نہ ہو تو اس کا ایک پورا فال بیک میکینزم ہے کہ وہ ویلیو کہاں سے آئے گی اور لاسٹ میں وہ نہیں تو ڈیفالٹ ویلیو آ جائے گی جو ہم نے اس پراپرٹی کو رجسٹر کرتے ہوئے دی تھی تو اس پوائنٹ پہ بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہم نے پر انسٹنس انٹری ڈالی تھی وہ انٹری ریموو ہو جائے بجائے اس کے کہ ہم وہ انٹری ڈلی رہے اور وہ کلر کسی طرح سے ڈھونڈنے کے فال بیک میں کیا کلر تھا تو یہ چیزیں یہ ہم ابھی دیکھیں گے لیکن اس کا ایک ایزیئر طریقہ بھی ہے کہ ہم اس کام کو زیمل کے اندر کریں اور وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک ٹریگر کا ٹیگ یوز کیا ہے ٹریگر کا ٹیگ ہم فرسٹ ٹائم یوز کر رہے ہیں اسے بھی ڈسکس کرتے ہیں تو ٹریگر کے ٹیگ میں ہم نے پراپرٹی دی ہے از ماؤس اوور کی اور اس کی ویلیو دی ہے ٹرو اور اس کے بعد ہم نے ایک سیٹر کا ٹیگ یوز کیا ہے اور سیٹر میں ہم نے کہا ہے property is equal to foreground کہ فور گراؤنڈ پراپرٹی کو value is equal to blue blue پہ سیٹ کر دیں یہاں پہ ہمیں اس کو ریورٹ کرنے کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں یہ ریورٹ آٹومیٹیکلی کر جائے گا ٹریگر یا ایکٹیو ہوتا ہے یا ان ایکٹیو ہوتا ہے اگر ٹریگر ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کے سیٹر کی ویلیو سیٹ ہوتی ہے وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے تو وہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا اس ڈپینڈنسی پراپرٹی کی انٹری ہی ریموو ہو جاتی ہے تو جو بھی فال بیک میکینزم پہ کلر آنا ہے وہ کلر آ جائے گا لیکن ٹریگر کے ساتھ یہ جو ابھی ہم نے لکھا ہے اس میں طریقہ تو بڑا سمپل ہے اسے ڈائریکٹلی بٹن پہ اپلائی نہیں کر سکتے اپلائی کیسے کر سکتے ایک اسٹائل ٹیگ کے ساتھ جس کو ابھی میں دکھاؤں گا لیکن ابھی ہم اسے یوز کر لیں گے جسٹ ایز اے یعنی ہم اس کو ایزیوم کر لیں گے کہ ٹریگر کے لیے یہ لکھنا ہوتا ہے اور اسے سمجھیں گے ہم لیٹر جب ہم اسٹائلس ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ یہ ہم نے style target is equal to x type button اور یہ اسٹائل ڈاٹ ٹریگر لکھا ہے اسٹائل کے اندر ٹریگر ایڈ کیا ہے اور یہ اسٹائل ہم نے button dot style property element سے سیٹ کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے جو ٹریگر ابھی ڈسکس کیا ہے وہ لکھ دیا اور ٹیکس کلوز کر دیے تو یہ ہمارا بٹن کے ساتھ ٹریگر اٹیچ ہو جائے گا تو اس طرح سے ایونٹ ٹریگر کے علاوہ ڈیٹا ٹریگرس اور ایونٹ ٹریگرس اور پراپرٹی ٹریگرس یہ ملٹیپل ٹائپ کے ٹریگرس ہیں جن کے تھرو ہم سارٹ آف تھوڑا پروسیجرل کام ڈیکلیریٹیولی کر سکتے ہیں ہمارا فوکس تھا ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کو سیپریٹ کرنا یہ ڈیزائن میں کچھ اب ایسے اسپیکٹس آ رہے ہیں جو تھوڑے سے پروسیجرل ہیں لیکن اسٹل ڈیکلیریٹیولی اسپیسیفائی ہو سکتے ہیں مثلاً مثلاً یہ ڈکلیئر کرنا کہ جب ماؤس اس بٹن کے اوپر ہوور کرے تو اس کا کلر بلو ہو اگر میں اسے پروسیجرلی سوچوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے ڈیکلیریٹیولی صرف دو ٹریگر ہیں ماؤس انٹرنگ اور لیونگ اور انٹرنگ اور لیونگ میں یہ کوٹ خود لکھوں لیکن یہ ٹوٹلی totally ایک ڈیزائن ڈیسیجن ہے کہ اس کے اوپر ہوور کرنے سے کلر چینج ہو اور ڈبلیو پی ایف اور زیمل اپنے ٹریڈیشنل فوکس کے ساتھ کے ڈیزائن کو زیمل میں سپریٹ کر کے لے آئیں یہ الاؤ کرتی ہے کہ اس چیز کو ہم ڈیکلیریٹیولی اسپیسیفائی کر سکیں کہ given a set of conditions یعنی ٹریگر کی کنڈیشنس کے ساتھ ہم کچھ ویلیوز سیٹ کر سکیں اور وہ سیٹنگس کیا ہیں وہ ڈپینڈنسی پراپرٹیز ہیں جن کی انٹریز یہ سینٹرل ڈپینڈنسی پراپرٹی کے ٹیبل میں ایڈ ہو گئی اور جیسے ہی وہ ٹریگر ان ایکٹیو ہوا وہ انٹریز ریموو ہو گئیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ڈپینڈنسی پراپرٹیز کا فائدہ کہ وہ انٹری ریموو ہونے سے ان کی ڈیفالٹ ویلیو پہ آٹومیٹیکلی فال بیک ہو گئی تو یہ کی بینیفٹ ہم نے دیکھا پراپرٹی ڈپینڈنسی پراپرٹیز کا چینج نوٹیفیکیشنس اب ہم ابھی ہم نے دو اور بینیفٹس دیکھنے ہیں ایک پراپرٹی ویلیو انہیریٹنس اور ایک سپورٹ فار ملٹیپل پرووائڈرس تو نیکسٹ ہم دیکھنے جا رہے ہیں پراپرٹی ویلیو انہیریٹنس اور انہیریٹنس کی ہم نے ایگزامپل دیکھ دیکھی تھی کہ ڈسکس کی ہے کہ جیسے ایچ ٹی ایم ایل میں یا ویب پیج میں آپ ایک روٹ ایلیمنٹ کو اسٹائل کر دیں تو اس کے سارے سب ایلیمنٹس بھی اسٹائل ہو جائیں تو یہاں پہ انہیریٹینس کس چیز میں ہو رہی ہے آپ کے لاجیکل ٹری میں یا ان ریئلٹی ویژول ٹری میں جو آپ کا ٹری آف ایلیمنٹس ہے اور یہ آپ کی جو سی شاپ کی کلاس انہیریٹینس ہے اس سے ٹوٹلی totally ڈفرینٹ چیز ہے یعنی اگر آپ کلاس دیکھیں تو ایک بٹن کسی ونڈو سے تو نہیں ڈیرائیوڈ لیکن وہ ونڈو کے اندر کنٹینڈ ہے اور اگر آپ کوڈ میں دیکھیں گے تو وہ ونڈو کے اندر ایک چائلڈ ایلیمنٹس کی لسٹ ہوگی اس کے اندر بٹن ہوگا یا مے بی اس کے اندر ونڈو کے اندر پینل ہو اور پینل کے اندر بٹن ہو تو یہ جو کنٹینمنٹ کی ہرارکی ہے جس کنٹینمنٹ ہرارکی میں یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ اسکرین پہ اپیئر ہو رہے ہیں اس ہرارکی میں یا اس ٹری میں اگر ویلیوز اوپر سے نیچے ٹریورس کریں اسے ہم پراپرٹی ویلیو انہیریٹنس کہتے ہیں یعنی اگر میرے پاس بٹن میں ایک فونٹ کی پراپرٹی ہے اور میرے پاس ونڈو میں بھی ایک فونٹ کی پراپرٹی ہے اور میں ونڈو کی فونٹ پراپرٹی سیٹ کروں اور بٹن کی نہ سیٹ کروں تو ونڈو کی فونٹ پراپرٹی جو میں نے سیٹ کی ہے وہ یوز ہو بٹن کی ڈیفالٹ ویلیو نہ یوز ہو ابھی ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہوتا کیسے ہے اور اسے کوڈ میں لکھتے کیسے ہیں لیکن ابھی یہ اس کا بینیفٹس ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم چاہ یہ رہے کہ ہم ونڈو کی یا کسی پینل کی جس میں ایلیمنٹس کنٹینڈ ہوتے ہیں اس کی کوئی پراپرٹی سیٹ کریں اور اس پراپرٹی کو سیٹ کرنے سے اس کے چلڈرن کی وہی سیم نام کی پراپرٹی سیٹ ہو جائے یہاں پہ ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ اگر میرے پاس بٹنز ہیں ان کی کوئی پراپرٹی ہے جو ان کے پیرنٹ میں یا جس پیرنٹ اب یہاں پہ کنٹینمنٹ یوزر انٹرفیس کے حساب سے جو پیرنٹ ہے پیرنٹ ایلیمنٹ میں وہ پراپرٹی ہی نہیں اس پرابلم کو ہم لیٹر ایڈریس کریں گے لیکن اگر اس میں وہ پراپرٹی ہے اور ہم اسے سیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے چلڈرن وہ پراپرٹی انہیریٹ کر لیں گے اگر آپ نے ایچ ڈی ایم ایل میں یا سی ایس ایس اسٹائلنگ کی ہو جس طرح اسٹائل شیٹس لکھتے ہیں تو وہ اسی طرح سے لکھتے ہیں کہ آپ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اپنے پیرنٹ ایلیمنٹ کا اسٹائل انہیریٹ کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے کوڈ لکھنا یا جو ڈیکلیٹو مارک اپ ہے اس کی اسٹائلنگ ایزی ہو جاتی ہے آپ نے سوچا یہ سارے ایلیمنٹس اس ایریا میں ریڈ ہو جائیں بیچ میں سے یہ دو بلو کرنے ہیں تو صرف ان دو کو بلو کرنا پڑے یہ نہ ہو کہ ہر ہرکی میں ہر ایلیمنٹ کے ساتھ ریڈ لکھنا پڑے تو یہ تو ہے کہ اس کو یوز کیا ہے اب یہ سوچیں کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہو رہی ہے یعنی آپ نے ایک سینٹرل جگہ پہ پراپرٹیز رجسٹر کی ہوئی ہیں آپ نے اگر پر انسٹنس ویلیو دی تو تو ہم نے ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ پر انسٹنس ویلیو یوز ہو رہی ہے اگر آپ نے پر انسٹنس ویلیو نہیں دی تو آپ کا جو بھی آپ نے انسٹنس دیا ہے آپ کو اس کے پیرنٹس پتہ ہیں اگین یہ سی شاپ والے کلاس انہیریٹنس والے پیرنٹس نہیں لیکن اس کے یوزر انٹرفیس میں کنٹینمنٹ کے پیرنٹس اور یادوں میں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی کلاس میں پروٹیکٹڈ ممبرس ہیں جس سے اس کے ویژول ٹری کو ٹریورس کر سکتے ہیں اس کے ویژول ٹری میں دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کون سے ایلیمنٹس ہیں تو جو ڈیپینڈنسی پراپرٹی کا ڈبلو پی ایف نے ایک سینٹرل میکینزم دیا ہوا ہے جو بیسیکلی کہاں پہ امپلیمنٹڈ ہے گیٹ ویلیو اور سیٹ ویلیو کے اندر اور اس میں ایڈیشنز ہوتی ہیں رجسٹر کے میتھڈ سے تو گیٹ ویلیو اور سیٹ ویلیو کے اندر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو پرٹیکولر پراپرٹی ہے اس کی اس انسٹنس کے لیے ویلیو سیٹ نہیں ہوئی ہوئی لیکن کیا اسی پراپرٹی اسی جو نیم ہے مثلا ہم نے اس ڈیفالٹ بنایا تھا تو اس ڈیفالٹ نیم کے ساتھ دیکھے گا کہ اس کے یوزر انٹرفیس پیرنٹس جن ایلیمنٹس نے اسکرین پہ سے کنٹین کیا ہوا ہے کیا ان میں سے امیڈیٹ پیرنٹ کے پاس اس کی ویلیو ہے کیا اس کے پیرنٹ کے پاس اس کی ویلیو ہے یہاں تک کہ ہمارے پاس روٹ ایلیمنٹ آ جائے گا آپ کے زیمل میں جو بھی انٹرفیس کا روٹ ایلیمنٹ تھا وہ آ گیا تو آپ کو کہیں بھی ویلیو نہیں ملے گی اور اس کے بعد تھیمس اور اسٹائلس کو بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا ایونچولی اس نے ڈیفالٹ ویلو جو اس کے میٹا ڈیٹا میں پڑی ہے وہ لے لینی ہے تو ہم نے دونوں چیزیں ڈسکس کر لیں اس کا بینیفٹ کیا ہے اور یہ انٹرنلی امپلیمنٹ کیسے ہوگی تاکہ ہمیں کلیئر ہو جائے یہ ایکچولی چل کیسے رہے اب ہم ایک ایگزامپل میں اس کو دیکھتے ہیں اپلائی کر کے اس ایگزامپل میں ہم نے ایک اسٹیک پینل بنایا ہے اس کے اندر ہم نے ہم نے سب سے پہلے ایک ونڈو بنائی ہے اس کے اندر ہم نے فونٹ سائز اور فونٹ سٹائل دے دیا ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ دے دیا ہے اس کے اندر ہم نے اسٹیک پینل میں لیبل بنائے ہیں اور بٹنس بنائے ہیں بٹنس فردر ہم نے ایک اسٹیک پینل میں بنائے ہیں تو اسے جب ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ سارے ایلیمنٹس پہ اس کا اسٹائلنگ افیکٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ یہ نوٹ کریں کہ اس کا افیکٹ اسٹیٹس بار پہ نہیں ہوا یعنی اسٹیٹس بار جو کہ اگر آپ کوڈ میں دیکھیں جو ابھی زیمل کوڈ دیکھا ہے تو اس میں اسٹیٹس بار چلڈرن ہے اور اس پہ کوئی اسپیشل پراپرٹی نہیں سیٹ ہوئی ہوئی پھر بھی اس پہ فونٹ اسٹائلنگ کا افیکٹ نہیں ہوا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو پراپرٹی جو ڈپینڈنسی پراپرٹیز ہیں وہ ضروری نہیں کہ انہیریٹ ہوں اس سے بھی higher property priority sources exist کرتے ہیں جو ابھی ہم نے ملٹیپل پرووائڈرس کی بات کرنی ہے ہم نے تین بینیفٹس ڈسکس کیے ہیں کیا تین بینیفٹس تھے support for multiple providers property value inheritance اور سب سے پہلا بینیفٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ چینج نوٹیفیکیشنس کا تھا تو پراپرٹی ویلیوز آپ کی انہیریٹ ہو رہی ہیں لیکن آپ کے ایلیمنٹس آپٹ ان کر سکتے ہیں کہ کوئی پراپرٹی انہیریٹ نہ ہو یا اسے کوئی ہائر پرائرٹی سورس جیسے کہ اسٹائلس اور تھیمس ہو سکتی ہیں وہ اسے اوور رائڈ کر دے تو اسٹیٹس بار کے کیس میں یا مینیو کے کیس میں جب آپ مینیو بار بناتے ہیں یہ ایلیمنٹس خود سے سسٹم پراپرٹیز لک اپ کرتے ہیں کہ اس وقت جو آپ کے سسٹم کی تھیم ہے اس میں اسٹیٹس بار کیسی ہے یا اس میں مینیو بار کیسی ہے تاکہ آپ کی اپلیکیشن باقی اپلیکیشن جیسی ہی لگے تو اگر آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے اوور رائڈ نہیں کر سکتے اوور رائڈ کرنا ہے تو آپ کو خود سے پراپرٹی میں ریپیٹ کرنا پڑے گا تو آل دو کہ انہیریٹ ہو رہی ہیں ویلیوز لیکن کوئی اور ہائر پرائرٹی سورس اسے اوور رائڈ کر سکتا ہے اس وجہ سے اسٹیٹس بار پہ اس کا افیکٹ نہیں ہوا تھرڈ بینیفٹ ہے multiple providers W P F میں ڈیپینڈنسی پراپرٹیز کے ملٹیپل پرووائڈرس ہو سکتے ہیں اور اس کا بڑا پاورفل میکینزم ہے کہ وہ کس طریقے سے پرووائڈرس انڈیپینڈنٹلی ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں اور ایونچولی ویلیو کس طرح سے سلیکٹ ہوتی ہے اس کی جو step by step pipeline ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس پائپ لائن میں آپ دیکھیں کہ ایک پہلا اسٹیپ ہے ڈٹرمن بیس ویلیو کا پھر ہم اسے ایویلیویٹ کرتے ہیں پھر پاسبلی ہم اس پہ اینیمیشن اپلائی کرتے ہیں اور پھر ایک کوورژن اور ایک ویلیڈیشن کا اسٹیپ ہے تو یہ ڈپینڈنسی پراپرٹیز ان پہ بڑا سسٹمیٹیکلی اس کے اس پائپ لائن سے گزرتی ہیں اور ملٹیپل پرووائڈر سے ان کی ویلیو ڈیسائیڈ ہوتی ہے تو اس میں جو ملٹیپل پرووائڈرز یوز ہوتے ہیں ان کی لسٹ دیکھتے ہیں اس میں سے ہم صرف کچھ کا ہمیں پتہ ہے اور کچھ کو ڈسکس کریں گے باقی ہم لیٹر ڈسکس کریں گے یہ ٹین پرووائڈرس ہیں اس میں سے فرسٹ پرووائڈر جو آپ کا ہائیسٹ ویلیو ہائیسٹ پرائیورٹی ہے وہ ہے آپ کی لوکل ویلیو لوکل ویلیو سے کیا مراد ہے لوکل ویلیو سے مراد ہے جو آپ نے پراپرٹی یا ڈائریکٹلی سیٹ کی ہے زیمل میں یا پروسیجرل کوڈ میں مثلا زیمل کے اندر آپ نے ایک ٹیگ کے اندر ایک ایٹریبیوٹ لکھا ہے تو وہ ایٹریبیوٹ اس کی پراپرٹی سیٹ کر رہا ہے یہ ایکسپلسٹ سیٹنگ ہے اسے لوکل ویلو کہتے ہیں یہ ہائیسٹ پرائیورٹی ہے اس کے بعد کچھ ٹیمپلیٹس اور اسٹائلس کے ٹریگرس ہیں جو سارے کے سارے ہم لیٹر ڈسکس کریں گے لیکن انہی میں سے کچھ ٹریگرس کی وجہ سے ہماری اسٹیٹس بار ہماری پراپرٹی ویلو انہیریٹیڈ ویلو نہیں لے سکی تھی لیکن اگر اسٹائلس اور تھیمس کوئی چینج نہ کریں یا کوئی ویلیو کنٹریبیوٹ نہ کریں تو پھر نمبر نائن پہ پراپرٹی ویلو انہیریٹینس ہے جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے تو یہ ملٹیپل سورسز میں سے ایک سورس ہے کہ اگر یہ سارے سورسز تھیمس اور کنٹریبیوٹ نہ کریں ویلو تو پھر انہیریٹیڈ ویلو جو اس کے پیرنٹ یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ کی میں سیم نام کی پراپرٹی ہے وہ یوز ہو جائے گی اور اگر پیرنٹ میں سیم نام کی پراپرٹی ہی نہیں یا کوئی انہیریٹیڈ ویلو نہیں ہے تو پھر کیا سیٹ ہوگا پھر ڈیفالٹ ویلیو جو نمبر ٹین پہ لیسٹ پریورٹی ہے جب سب فیل ہو جاتے تو یہ ویلیو سیٹ ہو جائے گی جو میٹر ڈیٹا میں ساتھ رجسٹر ہوئی تھی یہاں پہ آپ یہ آپ کو ملٹیپل سورسز کنفیوزنگ لگ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی پوائنٹ پہ ڈبگنگ کے لیے ریئل کوڈ میں نہیں ڈبگنگ کے لیے اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ ویلیو کہاں سے سیٹ ہو رہی ہے یعنی آپ ایک ڈپینڈنسی پراپرٹی ہے اور اس کی کوئی ویلیو رن ٹائم پہ سائن ہو رہی ہے اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہے انہیریٹیڈ ویلیو ہے یا یہ کسی تھیم سے آئی ہے یا لوکل سیٹ ویلیو تھی یا ڈیفالٹ ویلیو تھی تو آپ ایک dependency property helper dot get value source کر سکتے ہیں تو ڈبگنگ اور لرننگ کے لیے یوزفل ہے کہ کوئی پراپرٹی سیٹ ہوئی ہے اسکرین پہ آپ نے دیکھا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ وہ تو نہیں ہے جو میں نے سیٹ کی تھی لیٹ سے لاسٹ ایگزامپل میں آپ اسٹیٹس بار کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کا اس کی تھیم کیوں نہیں چینج ہو رہی تو آپ یہ میتھڈ کال کر کے یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ویلو کہاں سے سیٹ ہوئی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہیریٹنس سے ہائر پرائرٹی ایک سورس تھا جس کی وجہ سے یہ ویلو سیٹ ہو گئی اس کے بعد ہم نے ایک تھوڑی دیر پہلے ایک پرابلم ڈسکس کی تھی کہ اگر ہم ماؤس انٹر کرنے کے بعد ماؤس لیو کر رہے ہیں بٹن ہوورنگ کی ایگزامپل میں ہم نے ایگزامپل یوز کی جس میں ہم بٹن کے اوپر ہوور کرتے ہیں اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے اور جب ہم نے پروسیجرل کوڈ میں لکھا تو ہم نے اس میں یہ پرابلم ڈسکس کی کہ جب ماؤس لیو کرتے ہیں لیو کرے گا ایریا کو ماؤس لیو کے ایونٹ ہینڈلر میں ہم اس کا کلر بلیک نہیں سیٹ کرنا چاہتے بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوکل ویلیو ریموو کر دیں اس پوائنٹ پہ آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ وہ ایشو کیوں ایگزسٹ کرتا ہے وہ ایشو اس لیے ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو ون سے ٹین آپ نے لسٹ دیکھی ہے اس میں لوکل ویلیو ہائیسٹ پرائورٹی ہے اگر آپ نے اسے بلیک سیٹ کر دیا ماؤس لیو میں تو پھر انہیریٹینس کہیں سے بھی کوئی ویلیو آ جائے وہ بلیک سے چینج نہیں ہوگا لیٹ سے یوزر تھیم چینج کرتا ہے باقی سارے بٹن ریڈ ہو جاتے ہیں وہ ایک بٹن کا فور گراؤنڈ بلیک ہی رہے گا لیکن آئیڈیلی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہم نے کنکریٹ اپنے ڈپینڈنسی پراپرٹی ہیلپر کے سینٹرل ٹیبل میں ویلیو ایڈ کی ہے کہ اس بٹن کی اس پراپرٹی اس بٹن کے اس انسٹنس کی اس پراپرٹی فور گراؤنڈ پراپرٹی کی ویلیو بلو ہو ہم یہ چاہ رہے ہیں وہ انٹری ریموو ہو جائے جب وہ انٹری ریموو ہو جائے گی تو آپ نے ہائیسٹ پرائرٹی جو لوکل ویلو سورس تھا وہ سورس ختم کر دیا اب وہ سورس ویلو ہی نہیں دے رہا کیونکہ آپ نے پر انسٹنس ویلو وہاں سے ریموو کر دی تو اب آپ کی تھیم یا جہاں سے بھی وہ ویلو پہلے آ رہی تھی وہیں سے آتی رہے گی اس کے لیے ہم ایک فنکشن یوز کرتے ہیں کلیئر ویلو کا جس طرح گیٹ ویلو ہے سیٹ ویلو ہے اب ایک کلیئر ویلو ہے کلیئر ویلیو میں ہم اس button B dot clear value اور اسے بتا دیں گے اس پراپرٹی کی ویلیو ہم کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو کلیئر ویلیو اس ٹیبل میں سے جا کے اس انٹری کو ہی کر دے گا تو یہ جو ڈاٹ نیٹ پراپرٹیز اور ڈیپینڈنسی پراپرٹیز کا کمپیرزن ہے اگر آپ دیکھیں تو ڈیپینڈنسی پراپرٹیز نہ اس آبجیکٹ میں اسٹورڈ ہیں صرف ڈاٹ نیٹ پراپرٹی ریپرس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پراپرٹیز ہیں لیکن ایکچولی وہ ایک سینٹرل ٹیبل میں رجسٹرڈ ہیں اور ہمیں بینیفٹ کیا ہو رہا ہے اسپیس نہیں ویسٹ ہو رہی ان کے ملٹیپل پرووائڈرس ہو سکتے ہیں یہ جو ہم نے ٹین پرووائڈرس دیکھے ہیں ہیں یہ اس کی بیس ویلیو ڈیٹرمن کر رہے اور وہ بیس ویلیو ڈیٹرمن کرنے کے بعد اگر ہم کسی پوائنٹ پہ اسے اوور رائڈ کرنی ہم نے لوکل ویلیو دی ہم اسے کلیئر کر کے ریموو بھی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا فرسٹ اسٹیپ ہو گیا ڈیٹرمننگ بیس ویلیو کا اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اسٹیپ ہے ایویلیویٹ کا ایویلیویٹ کا اسٹیپ کہاں پہ آتا ہے اگر آپ نے جو ویلو ڈٹرمن کی ہے وہ ایک کنکریٹ ویلو نہیں ہے بلکہ ایک ایکسپریشن کا آبجیکٹ ہے یعنی آپ کے جو سورسز تھے لوکل ویلو یا ڈفرینٹ سورسز کسی نے بجائے کنکریٹ ویلو کے ایکسپریشن کا آبجیکٹ دے دیا یہ ایکسپریشن کا آبجیکٹ کیا ہوتا ہے یہ ہم جب ڈیٹا بائنڈنگ ڈسکس کریں گے تب ڈسکس کریں گے ڈیٹا بائنڈنگ بریفلی ہم نے ڈسکس کی تھی کہ کسی ایکسٹرنل سورس سے ہم اپنے ایلیمنٹس کا ڈیٹا لنک کر دیں یعنی کسی ٹیبل سے یا کسی ڈیٹا بیس سے تو اس کیسز میں ہم ہم ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو ایکسپریشن ریٹرن کریں جس میں ایکچولی اس سورس کو دوبارہ پل کرنا ہو یا اس سورس سے دوبارہ انفارمیشن لینی ہو تو وہاں پہ ایک اسٹیپ آتا ہے ایویلویٹ کا تو کرنٹلی یہ اسٹیپ یوز نہیں ہو رہا یعنی ابھی تک اگر ہم کنکریٹ ویلیو دے رہے ہیں ایویلویٹ کچھ بھی نہیں ہے وہ جسٹ پاس آن کر دے گا ویلیو تھرڈ اسٹیپ ہے اپلائی اینیمیشن اگین اینیمیشن ایک ایسی چیز ہے جو اگر آپ سوچیں کہ ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن کو ہم سیپریٹ کر رہے ہیں تو اینیمیشن لاجیکلی ڈیزائن کا پارٹ ہے لیکن وداؤٹ امپلیمنٹیشن یہ چل نہیں سکتا اینیمیشن میں ٹائمر چاہیے آپ کے ہر اسٹیپ پہ کوئی چیز چینج ہو رہی ہے لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ اینیمیشن بیسیکلی کیا ہے بیسیکلی اینیمیشن ایک timer based change of value ہے لیٹ سے آپ اپنے ایکس کوآڈینیٹ کسی بٹن کا اوور ٹائم چینج کرنا چاہتے ہیں تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مے بی ہر ہنڈریڈ ملی سیکنڈ کے بعد میرا ایکس کوآڈینیٹ پلس ون کر دو یہ اینیمیشن کو ایک ڈیکلیریٹیولی دیکھنے کا طریقہ ہے تو ایکچولی اینیمیشن ہم کیسے اپلائی کریں گے یہ بات کی بات ہے لیکن ہم اگر کسی پراپرٹی پہ کوئی اینیمیشن اپلائی کر رہے ہیں لیٹ سے ہم نے کہہ دیا کہ اس پراپرٹی کی کرنٹ ویلیو ہنڈریڈ ہے لیکن اسے سلولی چینج کر کے ٹو ہنڈریڈ کرنا ہے تو اب ایک اینیمیشن کا اسٹیپ اپلائی ہوگا جو اینیمیشن کا اسٹیپ ڈیسائڈ کرے گا کہ اس پوائنٹ آف ٹائم پہ اس کی ویلیو ون تھرٹی ہو یا ون تھرٹی فائیو ہو یا ون فورٹی ہو تو اینیمیشنس کو پراپرٹی ویلو سیٹنگ میں ایک ٹائم ملتا ہے جس ٹائم پہ وہ اس کی ویلیو چینج کر سکتی ہیں تو فار ایگزامپل ایک پراپرٹی ہے جس کے ساتھ اینیمیشن ایسوسیٹیڈ ہے کہ اس نے کبھی ایک دم سے موو نہیں کرنا بلکہ اس نے سلولی موو کرنا ہے اب اس پراپرٹی کی کرنٹ ویلیو ہنڈریڈ ہے اور میں نے اس کی ویلیو ٹو ہنڈریڈ سیٹ کی ہے تو آپ کے پہلے اسٹیپ اور ایویلویٹ کے بعد اس کی ویلیو ٹو ہنڈریڈ ہو جائے گی لیکن جب آپ کا اینیمیشن اسٹیپ آئے گا اور وہ دیکھے گا اس وقت کرنٹ اینیمیشن سیٹ ہے کہ اس نے سلولی موو ہونا ہے تو وہ جو ویلیو پاس کرے گا وہ maybe hundred and one ہو اور پھر وہ ہنڈریڈ ملی سیکنڈ کا ٹائمر لگا کے اس کی ویلیو چینج کرتا رہے گا جس بھی ہم سسٹم میں ایلیمنٹ سے پوچھیں گے جہاں سے بھی کوئری کریں گے ہمیں اس کی ویلیو 200 ملے گی لیکن اسکرین پہ اس کی ویلیو سلولی چینج ہو رہی ہوگی تو اس طریقے سے اینیمیشنس کو ڈبلو پی ایف بڑا کلینلی ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن میں سیپریٹ کرتا ہے نیکسٹ اسٹیپ ہے دو اسٹیپس اور ویلیڈیٹ کے اور یہ بیسیکلی دو کال بیکس ہیں جو ہم رجسٹر کر سکتے ہیں کسی پراپرٹی کے ساتھ تو ہم ایک پراپرٹی لیتے ہیں اور اس پراپرٹی کے میٹر ڈیٹا میں ساتھ دو فنکشنس رجسٹر کر دیتے ہیں کورس کا اور ویلیڈیٹ کا کورس اور ویلیڈیٹ میں فرق یہ ہے کہ کورس پراپرٹی کی ویلیو چینج کر سکتا ہے اور ویلیڈیٹ صرف یس yes یا نو no کہہ سکتا ہے تو ویلیڈیٹ اگر فالس ریٹرن کر دے ہمیں ایک ایکسیپشن آ جائے گی سارا پروسیس کینسل ہو جائے گا پراپرٹی کی ویلیو چینج نہیں ہوگی ہم نے ہنڈریڈ سے ٹو ہنڈریڈ سیٹ کی تھی اینیمیشن اسٹارٹ ہوئی تھی اس نے اسے ہنڈریڈ اینڈ ون کیا تھا سب کینسل کچھ نہیں چینج ہوگا اور ایکسیپشن تھرو ہو جائے گی جسے مے بی جہاں سے پراپرٹی سیٹ ہوئی ہے وہاں پہ میں بھی کیچ کیا ہوا ہو کورس اس کے اگینسٹ یہ کہے گا کہ یہ کہے گا کہ یہ ویلیو آ رہی ہے ادھر اسے پاس آن کر دے گا یا اسے میں بھی تھوڑا بہت ماڈیفائی کر دے تو اگر میں چاہ رہا ہوں کہ ٹیمپریریلی کوئی ویلیو کورس کر کے اس بٹن کو ایک پرٹیکولر جگہ ہی شو کروں تو میں اسے کورس کال بیک کے اندر چینج کر سکتا ہوں یہ دو سمپل جس طریقے سے میں نے ایونٹ جو چینج نوٹیفکیشن ایونٹ رجسٹر کیا تھا میٹا ڈیٹا کے اندر اسی طریقے سے میں اس کے کورس اور ویلیڈیٹ کے ایونٹس رجسٹر کر سکتا ہوں اس کے بعد جو ڈبلیو پی ایف فور ہے وہ ایک نئی چیز ایڈ کرتا ہے جو سیٹ کرنٹ ویلیو جو کسی بھی ڈپینڈنسی آبجیکٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے تو ہمارے پاس ہے get value set value clear value اور انیشیلی رجسٹر یہ ابھی تک ہم نے ڈپینڈنسی آبجیکٹ کے فنکشنس دیکھے ہیں related to dependency properties get value set value ہم ڈائریکٹ یوز کرنے کے بجائے پریفر کرتے ہیں کہ ڈاٹ نیٹ پراپرٹی ریپر سے کریں تاکہ زیمل اور جو ہمارا پروسیجر کوڈ ہے وہ اسے دونوں ایکسیس کر سکیں اور وہ نارمل پراپرٹیز کی طرح ہی نظر آئیں کوڈ میں یعنی کوڈ میں اگر ہم کسی ایلیمنٹ کی ہائٹ سیٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ڈاٹ نیٹ پراپرٹی یا ڈیپینڈنسی پراپرٹی سیم طریقے سے سیٹ ہوں ڈاٹ نیٹ نارمل پراپرٹی کا بیکنگ اسٹور ہوگا جبکہ ڈیپینڈنسی پراپرٹی میں یہ ریپر یوز ہو رہا ہوگا جو get value set value call کرے گا تو get value set value clear value اور رجسٹر پی ایف میں یہ جو جو نیا میتھڈ آیا ہے set current current value value کہ چینج کر دیتے لیکن اس کا ویلیو سورس نہیں چینج کرتا یعنی اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں یا ڈبلو پی ایف انٹرنلی یہ ڈیسائڈ کر رہی ہے کہ یہ ویلیو انہیریٹنس سے آ رہی ہے پراپرٹی ویلیو انہیریٹنس سے تو اس کا سورس یہی رہے گا کہ وہ پراپرٹی ویلو انہیریٹنس سے آ رہی ہے بٹ ٹیمپریریلی اس کی ویلو چینج ہو جائے گی اس میں پریویسلی ہم یہ کرتے تھے کہ لوکل سے کرتے تھے بٹ دیر تھنگس جو جس میں ڈیٹا بائنڈنگ سے ریلیٹڈ چیزیں بریک ہو جاتی تھیں اس کی جب ایگزامپل آئے گی ہم اسے ڈسکس کریں گے فار ناؤ ہمارے پاس یہ پانچ میتھڈس ہیں set value get value clear value set current value اور انیشیلی رجسٹر کا میتھڈ اس کے بعد ہم نیکسٹ چیز جو ڈسکس کریں گے وہ ہیں اٹیچڈ پراپرٹیز اٹیچڈ پراپرٹیز کیا ہوتی ہیں اٹیچڈ پراپرٹیز ہوں گی ڈیپینڈنسی پراپرٹیز ہی لیکن یہ اٹیچڈ کا ورڈ کیوں ہم اسے اٹیچ پراپرٹی کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے ایک پرابلم ڈسکس کی ہے تھوڑی دیر پہلے کہ ہم نے ونڈو پہ فونٹ کا ایلیمنٹ لگایا اور اس کے سارے چلڈرن پہ اپلائی ہو گیا فائن ہم نے ونڈو جو لاسٹ ٹائم بنائی ہے اس ونڈو میں ایک اسٹیک پینل کے اندر کچھ لیبلس ہیں اور پھر ایک اور اسٹیک پینل کے اندر کچھ بٹنس ہیں لیٹ سے کہ ہم کچھ اسٹائلنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا فونٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں صرف ان بٹنس کا تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں بٹنس کا پیرنٹ پینل ہے پینل کا پیرنٹ ونڈو ہے اگر ہم ونڈو کو چینج کرتے ہیں تو سارے لیبلس اور سارے بٹن سب کچھ چینج ہو جاتا ہے تو لاجیکل آنسر ہے ہم پینل کو چینج کر دیں لیکن پینل کے اندر کوئی فونٹ ریلیٹڈ پراپرٹی ہی نہیں یعنی پینل کے ساتھ جو اس اس کی بلٹ ان پراپرٹیز ہیں میں کوئی فونٹ ریلیٹڈ پراپرٹی نہیں ہے تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے کیسز میں ہم ایک اٹیچڈ پراپرٹی یوز کریں گے یعنی پینل کے اندر اگر ایک ڈاٹ نیٹ پراپرٹی ہوتی مے بی ریپر یا انٹرنل تو ہم اسے اسائن کر سکتے تھے اس کے اندر ہے ہی نہیں تو ہم normal dot net dependency property جیسے یوز کرتے ہیں ویسے نہیں یوز کر سکتے تو اس کے لیے اٹیچ پراپرٹی کے لیے ایک اسپیشل سینٹیکس ہے اس سینٹیکس کے ساتھ ہم اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے ان خالی ان بٹنس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں without specifying it on every button وہ تو ہم کر ہی سکتے ہیں لیکن ہم یہ انہیریٹنس یوز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جس ایلیمنٹ پہ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں وہ پراپرٹی نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے اسٹیک پینل کے اندر text element dot font size is equal to thirty اور text element dot font style is equal to italic لکھا ہے یہ ایک ڈفرینٹ سا سنٹیکس ہے یعنی ابھی تک ہم خالی font size is equal to thirty یا font style is equal to italic کرتے آ رہے ہیں جس سے اسٹیک پینل کی پراپرٹی سیٹ ہوتی لیکن اسٹیک پینل میں یہ پراپرٹی ہے ہی نہیں تو اس کے بجائے ٹیکسٹ ایلیمنٹ کی پراپرٹیز سیٹ ہو رہی ہیں اور ٹیکسٹ ایلیمنٹ کیا ہے ٹیکسٹ ایلیمنٹ ایک کلاس ہے جس کے اندر یہ اٹیچ پراپرٹیز ڈیفائنڈ ہیں لیکن وہ پراپرٹیز پھر ان بٹنس سے کیسے ایسوسیٹ ہوتی ہیں تو ٹیکسٹ ایلیمنٹ کے اندر یہ دو ڈپینڈنسی پراپرٹیز ایگزٹ کرتی ہیں لیکن وہ بٹن تک کیسے پہنچ رہی ہیں وہ بٹن پہ کیسے اپلائی ہو رہی ہیں حالانکہ وہ پینل میں تو نہیں ہے یہ اٹیچ پراپرٹیز کا کنسیپٹ ہم نیکسٹ ٹائم ڈیٹیل میں ایکسپلور کریں گے اور یہ صرف اس پرابلم کو سالو کرتا ہے کہ اگر ہم پراپرٹی ویلیو انہیریٹنس چاہ رہے ہیں کسی ایسے پیرنٹ سے چائلڈ میں جس پیرنٹ میں وہ پراپرٹیز ہیں ہی نہیں یعنی ہم ایک پینل بناتے ہیں جس میں فونٹ پراپرٹیز ہیں ہی نہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انہیریٹ ہو کے اگین یہ یو آئی ایلیمنٹس کی انہیریٹنس ہے یو آئی چائلڈ ایلیمنٹ پہ اپلائی ہو تو اس کے لیے ہم اٹیچ پراپرٹی یوز کریں گے ایسی ڈیپینڈنسی پراپرٹی جو ان ریئلٹی کسی اور آبجیکٹ لائک ٹیکسٹ ایلیمنٹ کے اندر ہے اور وہ صرف انہیریٹنس کے لیے یوز کر لیں نیکسٹ ٹائم اس کو اور فردر ڈبلیو پی ایف کے کنسیپٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ